اس کی شرح کی زیادہ ضرورت نہیں ماشاءاللہ اب بار بار سنتے رہتے ہیں یہ حدیث ہے ابو نجی ارباد بن ساریہ کی مشہور حدیث رسول وسلم موزن وز لطمین ال قلوب وزارا فاتح ال اون اللہ کے رسول نے بڑا زوردار فصیح بلیغ پر اثر خطبہ دیا ایسا خطبہ دیا کہ وجلت من القلوب ہم سارے لوگوں کے دل دہل گئے وہ من العیون اور اس خطبے کو سن کر کے ہم میں سے ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اتنا خطبہ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہا مو یہ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ معدے یعنی الوداع کہنے والے جدائی والا معلوم پڑتا ہے تو بالکل جدائی والا الوداع والا خطبہ دے رہے ہیں کہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہم دونوں میں جدائی ہونے والی ہے یا جیسے کوئی انسان کسی کو الوداع کرنے لگتا ہے تو اس وقت بڑی کام کی فضول نہیں بڑی خاص خاص باتوں کی تلقین کرتا ہے تو ذرا فاؤ سے نہ آپ کچھ وسیعت کریں آپ نے ساتھ نمایا اوسی کم بے اللہ پہلے میں وسیعت کرتا ہوں کس چیز کی تقو اللہ کہ تم لوگ اپنے اندر تقوا پیدا کرو تقوا کا کئی مرتبہ معنی آ چکا ہے سمڑے و تاڑا سمڑ اور باتیں سنو گے اور سن کر کے سمیرا نہیں بلکہ اس کو عمل کرو گے سنو گے اس کو قبول قبول کا مطلب سمجھتے ہو نا ہاں عمل کرنا عَلَيْكُمْ عَبْدٌ یہاں ورنہ اب حبتن ابدن حبشی نکٹا کنکٹا گرچے تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے حبشی غلام کبھی نہیں کہنا نہیں اس غلام کی میں اطاعت کروں گا نہیں اگر وہ تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا یا قوت و طاقت کے بلبوتے غالب آ گیا اور پورے ملک پر قبضہ فوج قوت پولیس ساری چیزیں اس کے ہاتھ پاس ہیں تو اب نکٹا بھی ہو کنکٹا بھی ہو لگڑا اور لولا بھی ہو اور حفشی بھی ہو گلام بھی ہو اگر وہ ایسے تمہارے اوپر مسلط ہو گیا تو اب اس کی بات سننا ماننا اطاعت کرنا اس کے خلاف خروج نہیں کرنا سمجھ رہے نا اس کے خلاف خروج نہیں کرنا کیوں اس کے خلاف خروش کرو گے اس کے پاس فوج ہے اس کے پاس قوت ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے اس کے پاس ریوالور ہے اس کے پاس اور کیا ہے سارے پاور ہے ٹینک ہے اور تمہارے پاس کیا ہے جوتا ہوگا یا پتھر ہوگا پتھر مار دو گے بہانہ ملے گا پورے محلے کو وہ ہلاک کر کے برابر کر دے گا فائدہ کم ہوا نقصان واللہ ایک مرتبہ کینیڈین کیا کہتے ہیں کینیڈین کوئی ایک ٹی وی چینل نے ہم کو بلایا کچھ سیرت رسول پر اس کو ریکارڈنگ کرنی تھی تقریباً سال بھر ہو رہا ہے سیرت رسول پر ریکارڈ کر رہا تھا باہر نکلے تو پیپر میں وہی لیبیا کے اندر یہ ہو گیا فلاں جگہ ہو گیا فلاں جگہ وہ ہو گیا وہ عام آدمی ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں بس ذرا سا دین کا شوق رکھتا ہے اس نے کہا کہ شیخ صاحب کتنی عقل مند کبھی چھوٹوں سے بہت بڑی بات آ جاتی جو بڑوں سے نہیں کہا کہ شیخ صاحب اللہ اکبر آج پورے دنیا میں جو فساد پھیلا ہے خاص طور سے خلیجی ممالک میں نبی کی ایک حدیث چھوڑ دینے کی بنا پر نبی کی ایک سنت چھوڑا اتنا فساد آیا کہنا چاہتا کہ نبی کی سنت کی اہمیت يُخَالِفُونَ عَنْ خالفون ان اور جو اور ہوں خبردار نبی کی سنت کی مخالفت نبی نے جو کہا اس کی مخالفت کرو گے تو تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا کوئی دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا دیکھو جاہل وہ چائنل کا مالک کینیڈین باہر نکلنے کے بعد ہم کو گاڑی بیٹھانے کے لیے نکلا تو بیٹھتے بیٹھتے کہا نبی کی ایک سنت چھوڑنے کا یہ عذاب ہے میں نے کہا کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے اتنی تاکید کی کہ خبردار ہاں، پاور جس کا ہے جس کے بعد اتنا پاور ہو خبیر خبردار اگر وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے وہ حرام کام تم سے کروائے تو نہ کرنا لیکن اگر وہ مسلط اس کے خلاف اس کی کرسی چھینے لگے ہو گئے تو بہرحال پھر خیر نہیں علیکم تم علیکم علیکم آج پورے عرب کے اندر جتنے ہنگامے ہوئے خلیفہ میں حاکم میں پچاس برائیاں رہی ہوگی کرتا رہا لیکن جو خلیج میں رہتے ہیں کسی ریاض کو برائی کرنے پر مجبور نہیں کیا نماز کی آزادی ہاں ایک برائی کا دروازہ کھولا برائے برے کریں لیکن کبھی اس نے برائی کرنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ یہ برائی ہے یہی تک کرو اس کے باہر تم پکڑے گئے تو تم پر ڈنڈے مارے جائیں گے سمجھ گئے نا یہ حدود ہے وہاں سے باہر نکل کے برائی کیے ہو تو پھر خیر نہیں تمہیں میرے بھائی جب تک کفر بواہ نہ ہو تب تک خروش کرنا اسلام میں جائز نہیں واللہ اس جاہل نے اتنی پیاری بات کہی جو ہم کو کہنا چاہیے تھی آپ کو کہنا وہ اس نے کہا علیکم علیہ کم بھی کم علیکم دن اب آگے ذرا سنو ہاں۔ کیا ہے بیٹے وائن میں يَعِشْ کم دوسری روایت میں بادی وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ کم بادی یہاں نہیں ہے دوسری روایت فسا اختلافن کثیرا ہمارے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے واقعی بہت ہاں؟ بہت اختلافات اختلافاً کثیرہ بڑے اختلاف ہوں گے اب ایک چیز رہ گئی اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے اب اختلاف کا حل کیا ہے ایک حل لوگ ڈھونڈتے ہیں اپنا من پسند حل کیا ہے بھائی نہ اپنا چھوڑو نہ دوسروں کو چھیڑو ہاں یہ سب سے بہترین فارمولا کیا نہ اپنا چھوڑو نہ دوسروں کو وہ شرک کر رہا اس کو چھیڑو نہیں تم توحید پر ہو تو اپنی توحید چھوڑ نہیں لکم دینوں کو اس کے بعد بھائی بھائی بن جاؤ تم سنت پر عمل کرو وہ بدعت پر عمل کر رہا تو اس کو کلو بدعت زلالہ پرانی ہو گئی اس کو سناؤ نہیں اب کیا ہے جو جیسے کر رہا ہے چھوڑ دو آؤ سب ایک ہو جائیں اے ایک فارمولہ یہ اور اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے پچاس سال تو ہو گئے ہم کو تجربہ کرتے ہوئے کبھی اتحاد ملت کانفرنس کہیں اتحاد امت کانفرنس لیکن مرد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی اختلاف بڑھتا ہی گیا آج تک اختلاف تو نہیں مٹا سری نگر جموں صوبہ کشمیر کی کانفرنس <clears throat> جموں کی عیدگاہ میں ہوئی تقریر کر کے اترا تو فوراً میڈیا والے پہنچ گئے صاحب اختلاف اتحاد کیوں نہیں ہوتا میں نے کہا قیامت تک اتحاد نہیں ہوگا کیوں اتحاد کا جو لوگوں نے فارمولا اپنایا ہے آؤ سب اپنی اپنے جگہ پہ حق کوئی باطل نہیں سب ایک ہو جائیں حق اور باطل کبھی اکٹھا میں نے کہا سب تو کر لیے لیکن آج تک کہیں اتفاق کتنی عمر ہو گئی تمہاری کتنے سال سے سن رہے ہو گاؤں کے اندر آؤ مل جائیں اتحاد ہوا ناممکنات میں سے کیوں اتحاد ویسے ہوگا اللہ کے رسول نے پھر اچھا اس کا حل کیا ہے ہم سمجھائیں تو ہم اچھا آپ بتائیں کیا حل ہے ہم نے اللہ رسول میں اختلاف بھی بہت ہوگا اور اللہ کے رسول نے اس کا حل بھی بتایا ہے لیکن یہ حل کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیا حل ہے اختلاف کثیرہ بڑے اختلافات ہوں گی اختلاف ہو تو نہیں کہ تم بھی سچے اور ہم بھی تم بھی حق اور ہم بھی حق پر یہ دو گلی پالیسی نہیں اس وقت جب اختلافن کثیرہ ہو تو اس کا حل نجات کا کامیابی کیا ہے فالب بسنتی و سنت الخل میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر آ جانا کلیا اہل الکتاب تالقن آج جتنے اہل بدعت ہیں کہا جائے سارا اختلاف بدعت کی بنا پر ہے آؤ سنت پر آ جاؤ اتفاق ہو جائے وہ بدا نہیں بلکہ تم سنت چھوڑ دو ہمارا تمہارا اتفاق ہو جائے وہ ہمیں کہے کہ سنت چھوڑو اور شریعت کا بدا چھوڑو سنت پکڑ لو اتفاق کیا خیال ہے حل موجود ہے کہ نہیں موجود ہے حل تو موجود ہے لیکن حل کسی کو پسند نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں سنت میں بڑا اختلاف سنت میں بڑا اختلاف سنت میں اختلاف نہیں اختلاف تمہارے سمجھ میں ہے چنانچہ ایک مثال دیں نبی کے کے انتقال بعد سب سے پہلا اختلاف کس پر ہوا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی وفات نہیں ہوئی کیا خیال ہے اختلاف ہوا نا بولو بھائی ہوا یقین ہے کیسے اتفاق ہوا سارا سارے صحابہ ایک طرف عمر چلال میں خبردار کسی نے کہا نفی کو موت آئی تو گردن مار دوں گا نبی بیماری میں گشی تاریخ بھی بے ہوش ہو گئی ہے صدیق اکبر پتا چلا دوڑے ہی ہوئے آئے گئے داخل ہوئے ایشا ایشا کروتی بھی بیٹھی تھی اللہ کے رسول کے پاس آئے چادر اڑائی گئی تھی چادر اٹھا کے سرکائی صدیق اکبر نے بوسا دیا رونے لگے یقین ہو گیا کہ نبی وفات پا گئے ہیں صرف ابو بکر کہتے ہیں وفات ہوئے گئی ہے اور سارے لوگ کہتے ہیں وفات نہیں ہوئی ہے ابو بکر آئے خود ممبر پر جا کے خود دیا خود دیا اور روایت تم ہی آیا کہ عمر فاروق قابو میں نہیں آ رہے تھے جا کے پکڑا کمیز اور زور سے جھٹکا کہا عمر وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افائم ماتا او قتلا انقلب تم ارار آقاب اکم عمر فاروق ٹھنڈے ہو گئے قبول کر لیا کہتے معلوم پڑھا تھا کہ آج یہ قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی نادل ہو رہی ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے واقعی اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے صدیق اکبر نے خطبہ دیا اے لوگو من کانا یا بدو محمد محمدن قد مات ومن کانا یا اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت توحید اے لوگو جو محمد کی عبادت کرتا رہا تو ان کے معبود کو فات آ گئی اب وہ آزاد ہو گیا لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول وفات پایا ہے لیکن اللہ تعالی حی اللہ یمود آیت کا و الحم میتن چند آیا سنائی سارا اختلاف ختم ہو گیا کیسے اختلاف ختم ہوتا ہے اختلاف ویسے ختم ہوگا جیسے ختم ہونے کی تعلیم قرآن نے اپنے نئے نئے فارمولے اتفاق کے کے کر دیکھ لیے کہیں اتفاق نہیں ہوا ہر سال دو چار فرقے نئے پیدا ہوتے ہیں سمجھ گئے نا پھر اب اس کے بعد دوسرا اختلاف نبی کو دفنایا کہاں جائے امیر کون بنے گا امیر کون بنے سکیفے بنی سائدہ میں آخر میں بحث مباحثے کے بعد بات ہوئی کہ من امیر دو برادری ہیں انسار اور مہاجرین انسار اور مہاجرین دونوں اپنا اپنا امیر بنا لیں اور پوری مملکت اسلامیہ کو دو حصوں میں تقسیم آدھے کے مالک مہاجرین اور آدھے انسار صدیق اکبر کو پتا چلا کیا فرمایا اے لوگوں خبردار ایسا نہیں ہو سکتا یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا اللہ من قریش ایک جملے کی حدیث نے سارا اختلاف ختم کیوں سب کا عقیدہ ہے کتاب اللہ سنتے رسول اتی اللہ واتی رسول پہلے چار بنے عبادت کے لیے پھر چار بنے عقیدہ کے لیے پھر چار بنے کیا کہتے ہیں دل صاف کرنے کے لیے قادری چیشتی سہر سمجھ گئے نا بنتے بنتے بنتے بنتے اتنے بن گئے جب اتنے فرقے ہو گئے اتی اللہ رسول کا جذبہ نہ رہا تب سوچتے ہیں چلو اب اپنا نیا فارمولا لا کر کے اتفاق کر لے نہ اتفاق کبھی ہوا نہ کبھی ہو سکے گا سن بسنتی اور خلفہ راشدین کا طریقہ کیا تھا کتاب اللہ سنت ایک حدیث سن لی سارا اختلاف خود شریعت کے قبضے میں تھی واگ ان کی بھڑکتی نہ تھی خود و خود آگ ان کی سمجھ گئے نا جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ جہاں کر دیا ایک کتاب و سنت دعا کرو یہی ہمارا منحج بن جائے تو سارے مشکلات آسان علیہ خلفہ راشد کی سنت علیہ بن نواجد اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو خوب مضبوطی سے کیا دانتوں سے پکڑ لینا مضبوطی سے دانتوں سے پکڑنے کے کیا مطلب امام ابو الحسن سندھی الکبیر عالم جو گیارہ سو اڑتیس یا انتالیس یا اکتالیس میں مدینے کے اندر انتقال کیے اپنی شرح برما جا کے اندر بڑی دو معنی اس کا بتاتے ہیں اور دونوں سمجھو ازو علیہ میری سنت اور ہمارے نبی کی سنت کو دانتوں سے خوب مضبوط پکڑ لینا دو معنی نمبر ایک مطلب ہے کہ خوب مضبوطی سے پکڑ لو پکڑ لو کیوں جب کوئی چیز تم کھولنے لگتے ہو آج کوئی میں ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہیں چلے جائیں کیا کہتے پیپسی کی ویپسی کیا بولتے ہو کوئی بوتل خریدی مارا ہاں سرک گیا پھر دبایا ہاں سرک گیا پھر دبایا ہاں سرک گیا پھر ٹیشو رکھا ٹیشو بھی پھٹ گیا بوتل نہ کھلی تو آخر میں کیا کہتے ہیں آخر میں کس سے پکڑا کبھی کسی چیز کو قابو میں لانے میں ہاتھ جواب دے جاتا ہے تو کام کیا آتا ہے جیسے دانتوں سے تم نے مضبوطی سے پکڑا ایسے حدیث رسول کو میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا سمجھ گئے نا نمبر دو دوسرا معنی کیا ہے علیہ بن نوازد اختلاف کے وقت فتنے کے موقع پر ہماری حدیثوں پر یہ ذرا غور کرو تبھی سمجھ میں آئے گا دوسرا معنی پہلا معنی سمجھ میں آ گیا نا دوسرا معنی اختلاف کے وقت جب فرقے ہو جائیں طرح طرح کے گروہ بندی ہو جائے تو ایک گروہ سنت پر عمل کرے گا اور پچاسوں گروہ یا کم سے کم سیونٹی ٹو گروہ اس امت میں کتنے بہتر بہتر گروہ بدائت پر عمل کریں گے اور ایک مسکین گروہ چھوٹا سا ہوگا کس پر عمل کرے گا وہ اب بہتر فرقے کا ایک ایک آدمی تمہیں برا کہنے لگے مخالفت کرنے لگے تو کتنی تکلیف ہوگی کتنی مشکلات آئیں گی فتنے کے وقت اختلاف کے وقت سنت پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے کل قابض علل جمرا آنکھ کے انگھارے کو ہاتھ میں لینا جتنا مشکل اتنا مشکل میری سنت پر عمل کرنا کوئی مرتد کہے گا کوئی بے دین کہے گا کوئی کافر کہے گا باپ اپنے بیٹے کو سنت کرے گھر سے باہر نکال دے گا برادری برادری بے دخل کر دے گی شادی روک دیں گے کتنی مشکلات چونکہ ایک کا مقابلہ نہیں کتنے پیدا ہو گئے اس امت بہتر ہو گئے نا اب اس موقع پر سنت پر عمل کرنے کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے بڑی دشواری تو اس موقع پہ کیا کرنا اپنے دانتوں کو مضبوطی سے دبا لینا کیا مطلب ہوا ہمارے بھائی جائیں انجیکشن لگوانے کے لیے ہاں؟ ڈاکٹر نے کہا اتنا کاٹیں گے یا انجیکشن لے کی تکلیف ہوگی ادھر ہوشیار رہنا ہاتھ تو دے دیا لیکن وہ ادھر کر لیتے ہیں کیا خیال ہے ہاں جب درد شروع ہوا چیخ نکلتی ہے لیکن انسان چیخ نہ نکلے اپنے چیخ کو دبانے کے لیے کر لیا نا دبا لیا نا جیسے تکلیف کے وقت چیخ کو بچانے کے لیے اپنے دانتوں کو دبا لیتے ہو تاکہ آواز نہ نکلے اس وقت سنت پر عمل کرنے میں ایسی تکلیفیں آئے گی شکوا شکایت نہ کرنا عمل کر دیا نا ازو علیہ حدیث سمجھ میں آ گئی نہیں یہ دو معنی کس نے بیان کیا امام ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ شرح سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سنت عمل کرنے والا بنائے اللہ اکبر کتنی نمبر تھی اٹھائی اور کیا فرمایا اور اپنے آپ کو نئی نئے فرقے جو بنیں گی نئی نئی بدتیں جو ایجاد ہوگی نئے نئے راستے جو نکلیں گے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا پتا چل گیا نجات کا کامیابی کا ذریعہ کیا ہے لا الہ ولا نہیں بھائی اس تو بھی تو اچھی ہی بات کرتا ہے اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہمارا لیکن بات تو کیا کرتا ہے وہ جہاں یہ کہا بھائی وہ بھی تو اچھی باتیں کرتا ہے شیطان بھی کبھی اچھی باتیں کرتا ہے بلکہ جانتے ہیں شیطان کبھی بیوقوف ایک برائی کروانے کے لیے امام حسن بصری کہتے ہیں ننان میں باتیں سچی کرے گا پھر آخر میں لے ڈوبے گا ایک بات کہے گا اور پھر جانتے ہو کوئی فراٹی آپ کے پاس آئے کیا کہے گا ارے صاحب ماشاء اللہ مجھے ضرورت پانچ ہزار دے دیں کل اثر میں پھر اسی مسجد میں لے کے آؤں گا دے دیا نا اور اثر میں لا کے دے واہ صاحب ماشاء اللہ بڑا امانت در آج تک ایسا انسان نہیں ملا تھا پھر ایک ہفتے کے بعد صاحب وہ اتنا دس ہزار دے دے وہ ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں گیا لے کے خوب لے لیا کچھ دن کے بعد کہتا ہے بھائی وہ بزنس شروع کر رہے ہیں پانچ لاکھ کی ضرورت ہے اگر دیں تو اتنا فائدہ آپ کو دیں گے اتنا اچھا پانچ لاکھ ملا تب پتا چلا کہ چھوڑ کے کہا گیا اب پتا نہیں دیکھا ڈبونے کے لیے کتنی اچھائی کی اس نے دوستو اگر کسی کو مسافر کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے تو پان میں اس کو کچھ نشے کھلائے جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہزار نیکیاں کرے اور ہزار ہزار میں دو ایسی بری باتیں بتا دے کہ ہزار نیکیاں تمہاری دو برائیوں میں ختم ہو جائیں اس لیے یا کم و دور رہنا ان سے بچنا کیوں نقل بالکل کل کوئی بدات اچھی نہیں ہوگی سب کیا ہوگی زلالت گمراہی کوئی بدعت بدعت حسنا نہیں ہوگی وہ تفسیر گزر چکی ہے امام محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور رسالہ السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کلو بدعت ضلالہ و ان رآہ الناس حسنا چلو صحابہ کا مذہب کیا تھا کل بدعت ضلالہ ہن سوہسنا لوگ کتنا بھی کہیں بدعت حسنا ہے لیکن کوئی بدعت حسنا نہیں اللہ سلوم کلو لو صحابہ نے کبھی بدعت حسنا بدعت بدتے سیاح نہیں ہر بدعت چلو